حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کبھی نیکی نہیں کی تھی وہ لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا وہ اپنے کارندے سے کہتا تھا کہ جو آسانی سے مہیا ہو سکے لے لینا اور جس میں مقروض کو تنگی ہو وہ چھوڑ دینا بلکہ معاف کر دینا امید ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے گا پھر جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کیا تو کبھی کوئی نیکی کی ہے اس نے کہا نہیں مگر میرا ایک غلام تھا اور میں لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا جب میں اسے وصولی کے لیے بھیجتا تھا تو میں اسے کہتا تھا جو آسانی سے مل جائے لے لینا اور جس میں دینے والے کو تنگی ہو چھوڑ دینا اور معاف کر دینا شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹھانوے